زبیدہ عبد الحلیم بیگم مصطفیٰ مشہور زبیدہ عبد الحلیم مشہور وہ پاک باز خاتون ہیں جنہوں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا اور جسے اسلام کے تقاضوں کا مکمل شعور بھی حاصل تھا آپ قرآن مجید حافظہ دیں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتی اور حسن اخلاق کا نمونہ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور اللہ کی فرما برداری کر کے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہی آپ کا تعلق المشاہرہ خاندان سے تھا اس خاندان کے ہر فرد کے نام کے ساتھ لفظ مشہور لگایا جاتا ہے یہ مصر کی مشرقی کمشنری کا اہم قدی اہم ترین خاندان تھا شادی اور شوہر کا تعارف زبیدہ کی شادی ان کے چچازاد الاستاذ مصطفیٰ مشہور سے ہوئی جو 15 سپٹمبر 1921 کو پیدا ہوئے آپ نے 1943 میں فواد الاول یونیورسٹی کے سائنس کالج سے فراغت پائی 1940 میں اخوان سے وابستہ ہوئی 1948 1954 اور 1965 میں گرفتار ہوئے 1996 میں اخوان المسلمین کے مرشد عام منتخب ہوئے 14 نومبر 2002 بمطابق 9 رمضان 1423 ہجری کو وفات پائی دونوں میاں بیوی نے ایک ہی گاؤں قریت السعدین قریت السعدین میں پرورش پائی اور شادی کے بعد بھی یہی رہے یہ گاؤں مرکز مینا القمہ کے قریب مصر کے مشرق میں اشرقیہ کمشنیری میں آتا ہے شادی کا پس منظر محترمہ زبیدہ کے بھائی انجینئر مشہور بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب میں اپنی بہن سے پوچھا آپ کو جو شادی کا پیغام دیتا ہے آپ اسے کیوں ٹھکرا دیتی ہیں وہ بولی میں اپنے چچا مصطفیٰ مشہور سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس خواب کے بعد وہ استاد مصطفیٰ سے ملے جو ان کے گہرے دوست بھی تھے اور پوچھا مصطفیٰ آپ شادی کب کریں گے انہوں نے جواب دیا ایک سال بعد عبد الروف نے ان سے کہا میں آپ کو اپنی بہن سے شادی کرنے کی پیشکش کرتا ہوں مصطفیٰ نے جواب دیا اگر ایک سال کے دوران آپ کو کوئی مناسب شخص مل جائے تو آپ اس سے ان کی شادی کریں البتہ ایک سال بعد میں ان سے شادی کرنے پر آمدہ ہوں چنانچہ ایسے ہی ہوا فورٹی کے اوائل میں زبیدہ کی مصطفیٰ مشہور سے شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نیامت سے نوازا میں مشہور ایک سال بعد پھر ٹو میں وفا اور نائنٹین سبیا کی پیدائش ہوئی شادی کے سالی سے میاں بیوی نے طے کر لیا تھا کہ ان کا گھر ایک اسلامی گھرانہ ہوگا جس کی تشکیل و تعمیر اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگی مصطفیٰ مشہور کو دعوت سے خصوصی لگاؤ تھا یہی جذبہ ان کی اہلیہ کے دل میں بھی موجزن تھا اس جذبے کی یاد تازہ کرتے ہوئے زبیدہ عبدالحلیم نے بتایا شادی کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے کہ مصطفیٰ مشہور نے مجھ سے کہا میں نے ایک اور عورت سے شادی کر رکھی ہے مجھے امید ہے کہ میں اس کی وجہ سے کبھی دیر سے گھر پہنچوں تو تم اپنی سوکن سے حسد نہیں کرو گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہ آ سکوں اور ادھر ہی ٹہر جاؤں لہٰذا تم پریشان نہ ہونا میں نے گھبرا کر پوچھا وہ کون ہے انہوں نے جواب دیا وہ دعوت اخوان المسلمون ہے میں نے کہا میں تو اس کی خادمہ ہوں آغازی سے ازدواج زندگی پر محب پر محبت و ہمدرد آغازی سے ازدواجی زندگی پر محبت و ہمدردی چھائی تھی دونوں میں پریشانی کے بغیر پوری زندگی دعوت کے لیے کام کر رہے تھے و پر صبر 1948 پہلی آزمائش کے بعد مصطفیٰ مشہور کا تبادلہ مطلوب کر دیا گیا اس دور افتادہ مقام پر تبادلے کی وجہ سے خاندان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ خاندان مطرح میں منتقل ہو گیا 1954 کے دور ابتلا کے بعد ہی وہاں سے واپسی ہو سکی مظالم ہی مظالم مصر کے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے اس خاندان کو مظالف کا ہدف بننا پڑا مصطفیٰ مشہور کئی بار گرفتار کیے گئے ہر گرفتاری کے بعد خاندان کو بحرانوں سے گزرنا پڑتا تھا استاد مصطفیٰ مشہور کی اخوان میں شمولیت کے بعد انہیں نظام خاص میں ضم کر دیا گیا امام البنا نے یہ نظام 1940 کے عشرے کے اواکیل میں تشکیل دیا تھا تاکہ فلسطین میں یہودیوں کی کارروائیوں پر نظر رکھی جائے نیز مصر میں برطانوی اداروں پر ضربکاری لگا کر قابض انگریزوں کو مصر سے بھاگنے پر مجبور کیا جائے نظام خاص اس قدر مخفی رکھا گیا تھا کہ اس کے ارکان بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے نظام خاص کا انکشاف اس وقت ہوا جب 15 نومبر 1947 کو اس نظام کی ایک جیپ گاڑی پولیس کے ہاتھ لگی اس گاڑی میں نظام خاص سے متعلق تمام کاغذات موجود تھے اس وقت مصطفیٰ مشہور نظام خاص کے ایک اہم لیڈر تھے چنانچہ اپنے اخوانی ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ان گرفتار شدگان کو ایک خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت کے اجلاس اڑھائی برس تک ہوتے رہے آخر میں اس عدالت میں مصطفیٰ مشہور اور ان کے تمام اخوان ساتھیوں کو باعزت بری کر دیا یہ فیصلہ 17 مارچ 1951 کو سنایا گیا عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ان حضرات کے مقاصد نیک تھے یہ لوگ جنگ فلسطین میں حصہ لے رہے تھے عدالت کا فیصلہ مفتی فلسطین میجر جنرل الموابی اور فواد صادق کی گواہیوں کے نتیجے میں صادر ہوا ان حالات میں زبیدہ نے اپنے بچوں کی پرورش پر مکمل توجہ دی آپ نے انہیں اسلام سے محبت اور دعوت اللہ کا سبق دیا آپ نے پھر شوہر کی قید و بند کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھا اور اس پر صبر و برداشت سے کام لیا دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کی بلا کر آزمائش کا ایک مرحلہ ختمہ شوہر رہا ہو کر گھر پہنچی اس دور آزمائشوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اب ایک نئی آزمائش آئی اور یہ تھی الحاج مصطفیٰ مشہور کا تبادلہ ایک دور افتاد مقام متروح بندرگاہ میں محترمہ زبیدہ نے اس اچانک خبر کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا چنانچہ خاندان نے متروح کی طرف کوچ کیا اس دور افتادہ غیر ترقی یافتہ شہری سہولتوں سے محروم مقام پر زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہ تھا گھر سامان سے خالی تھا گھر کا کل اثاثہ ایک بڑی چٹائی کچھ کالے کھردرے کمبل اور پانی کے کچھ ڈرم تھے اعضا و قارب سے دوری الگ تھی مگر اس سب کے باوجود خاندان بہت مطمئن تھا اسے اللہ کے فیصلوں پر رضامندی میں سکون ملتا تھا اس ماحول نے خاندان کو محنت مشقت اور تکلیف پر صبر و برداشت کرنے کی تربیت دی زبیدہ اپنے شوہر اور بچوں کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی تھی وہی دعا کرتی رہتی کہ اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے خاندان سے مسائب و عالم کو دور کر دے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اطمینان و خوشی کے اسباب فراہم کرنے میں اپنے رفیق حیات سے مقدور بھر تعاون کیا ایک بار پھر جیل یاترا مترو میں تنہائی زندگی کی دشواریاں اور اپنے عزیز و اقارب سے دوری یہ سب کچھ تو تھا مگر آزادی تو تھی آزادی جو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اب اس آزادی سے محرومی کی ایک اور آزمائش اس خاندان کے منتظر تھی 1954 کے المنشیہ واقعے کے فوراً بعد الحاج مصطفیٰ مشہور کو بھی گرفتار کر لیا گیا حالانکہ وہ ملک کے حالات سے بالکل لا تعلق تھے اور ان واقعات سے ان کا دور سے بھی واسطہ نہ تھا مگر صدر عبد الناصر کے دور میں اخوان المسلمون کا رکن ہونا ہی سب سے بڑا جرم تھا اخوان المسلمون کو نا کردہ جرم کی سزا دی جا رہی تھی مصطفیٰ مشہور کو عدالت نے دس سال قید کی سزا سنا دی چنانچہ پورے دس سال جیل میں رہے اب زبیدہ اس دور دراز جگہ میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی انہیں اپنے شوہر کی تنخواہ سے بھی محروم کر دیا گیا آپ نے اس ظلم ستم کو بھی پامردی سے برداشت کیا حتیٰ کہ آپ کے کے شوہر بھائی مشہور متہور پہنچے اور اس خاندان کو اپنے ساتھ اشرقیہ لے گئے زبیدہ نے شوہر کی غیر موجودگی میں کٹھن حالات کو برداشت کرنے کی مکمل تیاری کر لی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی اور ان کی تربیت کا حق ادا کر دیا ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے کا انتظام کیا اخلاقی عیوب سے پاک رہنے کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہری نظافت و طہارت کا بھی خیال رکھا آپ اسباق یاد کرانے میں ان کی مدد کرتی اور انہیں اخلاق و آداب سے آراستہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروز گاشت نہ کرتی آپ نے اپنے کمرے میں مصطفیٰ مشہور کی تصویر آویزہ کر رکھی تھی تاکہ بچوں کو اپنے باپ کی شکل یاد رہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شکل بھول نہ جائے آپ بچوں کے لیے مٹھائی خریدتی اور بچوں سے کہتی کہ یہ ان ان کے کے والد نے لیے بھیجی ہے تاکہ بچوں کا اپنے باپ سے ربط اور تعلق مضبوط رہے ان حالات و کیفیات میں زبیدہ نیمیانہ روی سے کام لیا بچے جب سیکنڈری اسکول میں داخل ہوئے تو ان کے بارے میں زبیدہ فکر مند بھی اس لیے کہ اسکول مینا القما میں تھے وہاں پر بچوں کا روزانہ آنا جانا دشوار تھا اس لیے خاندان کی مخالفت کے باوجود آپ نے رہائش رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں کوئی دشواری نہ ہو جو حالات درپیش تھے ان میں زندگی بسر کرنا کوئی آسان کام نہ تھا ایک اسکول کا استاد زبیدہ کی بیٹی سلوا کو تانا دیتا رہتا تھا کہ اس کا باپ جیل میں ہے اور یہ کہ وہ ایک مجرین کی بیٹی ہے سلوا گھر آتی تو بہت دکھی ہوتی زبیدہ نے اس بچی کو سمجھایا کہ اس کا والد مجرم نہیں ہے وہ اور وہ اور اس کے ساتھی اخوان حق پر ہے یہ لوگ اللہ کے سپاہی ہیں اور وطن سے محبت کرنے والے ہیں اور انہیں اسی حب وطن کی سزا دی جا رہی ہے یوں آپ نے <clears throat> نہ صرف اپنی بیٹی کو تسلی دی بلکہ اپنے والد پر اس کے اعتماد میں اضافہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ اپنے شوہر کو خطوط لکھتی ان ان خطوط میں انہیں اپنے اولاد کے بارے میں مطمئن کرتی ان کی حوصلہ افزائی کرتی اور انہیں دعوت اللہ پر ثبات و قرار کی ترغیب دیتی انہیں بتاتی کہ ایک مومن کی نظر میں دعوت کا کام دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور اہل ایمان کو یہی سب سے زیادہ محبوب ہے نام ہے تحسین و آفرین زبیدہ عبد الحلیم کے خطوط کے جواب میں ان کے شوہر نامدار مصطفیٰ مشہور کی طرف سے جو خط آتے تھے یہاں ان میں سے ایک کا متن پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری رفیق حیات میں تم کو طیب و مبارک سلام کہتا ہوں تم سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں مجھے تمہارا وہ خط ملا جس میں تمہارا نیا پتہ درج ہے مجھے تمہارے خط سے بہت خوشی ہوئی میں نے اللہ سبحانہ کے حضور تم لوگوں کے لیے خوشگوار اور پاکیزہ زندگی کی آرزو کی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تمہارا محافظ ہو تم کو اپنی حفظ و ماں میں رکھے اور تم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمہاری کاوشوں سے جس قدر آگاہ ہوتا ہوں اس قدر میرے دل میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے میں تمہارے ان اقدامات پر بہت خوش ہوں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یقیناً تم سے بہت خوش ہوگا وہ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے اور دل میں موجود تحسین و قدردانی سے بھی واقف ہے رہائی اور قاہرہ منتقل دس سال کی طویل قید و بند سے رہائی نصیب ہوئی یہ رہائی نومبر 1964 میں میں عمل آئی دس سال کے بعد گھر آئے تو عزیز و و اقارب اور اہل میں پہنچ کر خوشی مسرت سے بہراور دو ماہ بعد آپ نے اپنے اہل و عیال سمیت قاہرہ منتقل ہو گئے قاہرہ میں آپ کے قیام استاذ الرحمن البنا کے گھر میں تھا جو قاہرہ کے علاقے کو بری القبتہ میں رہائش پذیر تھے تاہم آپ کا یہ قیام عارضی تھا دونوں میاں بیوی کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ اس مختصر مدت میں اپنے اولاد کے دلوں میں اسلام کا صحیح اور مکمل شعور بیدار کرے مگر خوشی کے لمحے جلد بیت گئے اور ابتلا و آزمائش کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا گرفتاری اور قلعہ جیل میں تشدد اگست 1965 میں مصر کے فوجی ڈکٹیٹر عبد الناصر نے ایک فرمان جاری کیا کہ ان تمام افراد کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا جائے جنہیں 1948 میں گرفتار کیا گیا تھا یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد حکم تھا اس عجیب و غریب حکم پر عمل درآمد ہوا چنانچہ پولیس کا تفتیشی سٹاف آیا اور اس نے الحاج مصطفیٰ مشہور کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا بیوی اور بچوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دلدوز منظر دیکھا ایک خوفناک اور بدنام زمانہ جیل قلعہ جیل مصطفیٰ مشہور کی منتظر تھے جیل کی کوٹھیوں میں ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا مگر ان کے گھر میں وہی صبر و برداشت کی پرانی کیفیت تھی بچوں کی تربیت کا سلسلہ جاری تھا انہیں اخلاق حمیدہ کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا تھا حق سے وابستگی باپ قلعہ جیل کے ٹارچر سیل میں تشدد کا نشانہ بنا ہوا تھا اور اسکول کی انتظامیہ اس کی بیٹیوں کو تنگ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی تھی مصطفیٰ مشہور کی صاحبزادیاں وفا اور سمیہ ہجاب اوڑھتی تھی جبکہ عربی زبان کی اسکول اور انگریزی زبان کی کی اسکول انتظامیہ کو یہ بات پسند نہ تھی انتظامیہ نے انہیں پردہ ترک کرنے کا حکم دیا اور حجاب پر پابندی لگا دی اسکول کی ہیڈ مسٹریس اسکول کے مین گیٹ پر ان بچوں کی منتظر رہتی تاکہ وہ انہیں حجاب اتارنے میں مجبور کرے بیٹیاں گھر جا کر اپنی امی سے شکایت کر دی اور اسکول انتظامیہ کے اہانت آمیز رویے سے آگاہ کر دی والدہ نے صبر و سب برداشت کی اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی تاکید کر دی ایک دن زبیدہ ہیڈ مسٹرس کے پاس گئی اور اس سے کہا مجھے اس بات پر اصرار ہے کہ میری بیٹیاں حجاب برقرار رکھے اور اگر آپ تر کے حجاب پر زور دیں گی تو پھر مجھے آپ کی اسکول سے اور ان بچیوں تعلیم مکمل کرنے سے کوئی واسطہ نہ ہوگا زبیدہ کی اس بات کا ہیڈ مسٹریس پر اثر ہوا مگر اس نے یہ شرط عائد کی کہ حجاب ایک سفید اوڑنی کی صورت میں ہو زبیدہ کے حق پر اس اصرار کا فائدہ اسکول کے کئی طالبات نے اٹھایا اور انہوں نے بھی وفا اور اسمیہ کی طرح حجاب کرنے کی رعایت حاصل کر لی مصطفیٰ مشہور کو تشدد اور عائد کردہ پابندیوں کا سامنا تھا ان کے اعضاء سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے 1968 میں انہیں ملاقات کی اجازت ملی نے اپنے شوہر سے ملاقات کی تیاری کی اور قلعہ جیل کا سفر اختیار کیا انہوں نے اپنے خامن کو اس خبر سنائی کہ ان کی بیٹی سلوا کی شادی اس کے چچازاد لیفٹیننٹ عبد المعیز عبد الستار سے کی جا رہی ہے ملنا اور پھر بچھڑنا ہر قسم کے حالات میں زبیدہ عبد الحلیم نے دعوت اللہ کا کام جاری رکھا مصطفیٰ مشہور جیل میں تھے تو محترمہ زبیدہ نے اپنے ارد گرد کی خواتین کو دعوت اسلامی اور جماعت اخوان کے طریقہ کار سے روشناس کرایا اولاد کی تربیت اور دعوت اللہ دونوں کام ساتھ ساتھ جاری تھے مصطفیٰ مشہور جب اکتوبر 1971 میں رہا ہوئے تو پھر میاں بیوی بی دونوں نے دعوت اسلامیہ کے میدان میں مل جل کر کام کیا آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہی نماز فجر سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بیدار ہوتی اور ان کے ساتھ ہی نماز تہجد ادا کرتی سات بجے کے قریب ناشتہ تیار کرتی اور پھر مصطفیٰ مشہور مقتب الارشاد کے لیے روانہ ہو جاتے آپ اپنے گھر کے معمول کے امور سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اخوان قیدیوں کے اہل خانہ کی خبر گیری کرتی اور ان کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرتی آپ کی بڑی صاحبزادی سلوہ کا شوہر فوت ہوا تو آپ کو شدید دکھ پہنچا اس کے ایک ماہ بعد آپ بھی دو اکتوبر نائنٹین نائنٹی سیون کو اپنے خالی حقیقی کے حضور جا پہنچی آپ اپنی وفات سے اپنے شوہر اور بچوں کے لیے ایک ایسا خلا چھوڑ گئی جس کا پر ہونا محال تھا